کہا جائے گا کہ اپنے ان اعمال کے سلے میں مزے سے کھاؤ پیو جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے